اور وہ کہ جب کہ انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دال لائی جائیں تو ان پر بہرے اندھے ہے کرناؤ گرتے